ہونے کے بعد یعنی ڈلیوری کے بعد عورت جو ہے ہوائی سفر کر سکتی ہے کہ نہیں تو آپ نے کہ طور ممانعت نہیں ہے یعنی آج ابھی ہم جو سنتے آئے ہیں کہ چالیس دن تک عورت کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے اس دوران اور مطلب ناپاکی پاکی کی بات آتی ہے چالیس دن وہ سفر نہیں کر سکتی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یا ایسا کوئی کسی صاحب رسول کی زوجہ سے ایسا کوئی مسئلہ کوئی بات سامنے ہے کہ جو کہ ہم اس بات پہ کچھ وہ کر سکیں کہ ہم سفر ہوائی سفر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کیونکہ زوجہ محترمہ اسلط کی طرف ایسا کچھ وہ تو جزاک اللہ سے جیٹ بھائی میں نے کل جو عرض کیا تھا یہی عرض کیا تھا کہ شری طور پر کوئی تباہت سفر میں نہیں ہے وہ چالیس دن صرف یہ ہے کہ اگر خون نفاس آئے تو نماز نہیں پڑھنی اس نے روزہ نہیں رکھنا قرآن نہیں پڑھنا گھر کے سارے کام وہ کرے سفر کرنا کرے جہاں جانا جائے جہاں آنا آئے اور پھر خون نفاذ کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ چالیس دن پورا ہوگا ممکن ہے ایک منٹ ہو ممکن ہے ایک گھنٹہ ہو ممکن ہے ایک دن ہو دس دن ہو بیس دن ہو زیادہ سے زیادہ چالیس دن کم سے کم اس کی تعداد ہی کوئی نہیں مدت ہی کوئی نہیں وہ ممکن ہے دوسرے دن پاک ہو جائے ممکن ہے تیسرے دن پاک ہو جائے تو یہ پاک ہونے کے بعد بھی چالیس دن عورت بیٹھی رہے کہ میں تو پورے چالیس دن بیٹھوں گی میں نماز نہیں پڑھوں گی تو یہ تو گناہ ہے حرام ہے جب تک ولادت کے بعد جو ہے خون آئے اس وقت تک وہ عورت ان معنوں میں نہ پاک ہے کہ وہ نماز روزہ نہیں رکھ سکتی کھانا پکائے اس کا کھانا جائز ہے گھر کے کپڑے دے گھر کے کام کرے سفر کرے جو چاہے کرے قطن کوئی ممانعت نہیں ہے جی منیر قریشی بھائی